یزید بن ابی حبیب نے خیر بن نعیم حضرمی سے انہوں نے عبداللہ بن حبیرہ سبائی سے اور وہ سکھا تھے انہوں نے ابو تمیم جائشاری سے اور انہوں نے ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھائیس